نحمده على رسوله الكريم کریم بعد فروب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي صدري ويسر لي ربش رحلی صدری من لساني یفق قولي سبق نمبر 309 آیت نمبر 1 سے 15 تک صورت الشمس لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وشم سی و دہا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی والقمر اذا ادا قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے ون نہاری ادا قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو ظاہر کرے وئی لی قسم ہے رات کی ادا یگشا جب وہ چھا جائے اس پر سما اور آسمان کی وما بنا اور جس نے بنایا اس کو ول اردی قسم ہے زمین کی وما تہا اور جس نے بچھایا اس کو و نفسن قسم ہے نفس انسانی کی وما سواہا اور جس نے درست کیا اس کو ہموار کیا اس کو فالہمہا تو اس نے الہام کیا اس میں فجورہا اس کی بدی کو وہ تقواہا اور اس کے تقوا کو قد افلاح یقیناً فلاح پا گیا من زکاہا جس نے پاک کیا اس کو وقد خواب اور یقیناً ناکام ہوا من دساہا جس نے دبا دیا اس کو کذبت جھٹلایا سمود سمود نے بتغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ باسا جب اٹھا اشقاہا سب سے بڑا بدبخت اس کا فقال لہم تو کہا ان کو رسول اللہ اللہ کے رسول نے نا اللہ ہی اللہ کی اونٹنی ہے وہ اور اس کا پانی پلانا فکس زبو ہو تو انہوں نے جھٹلایا اس کو فعروہ پھر کاٹ ڈالا اس کو فدم دما تو ہلاکت ڈالی الم ان پر رب ان کے رب نے بزمبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے فسواہا پھر برابر کر دیا اس کو یا خافو اور نہیں وہ ڈرتا اقباہا اس کے انجام سے سورت اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی قسم ہے رات کی اذا یغشا جب وہ چھا جائے والنہاری قسم ہے دن کی اذا تجلا جب وہ روشن ہو وما خلق اور جس نے پیدا کیا ادارا نر کو انسا اور مادہ کو ان بے شک سائم تمہاری کوشش لشتہ البتہ مختلف طرح کی ہے فما تو لیکن من آتا جس نے دیا و تقا اور تقوا کیا و اور تصدیق کی بلحسنا بھلائی کی فسن یسر ہو پس قریب ہم آسانی دیں گے اس کو لسرا نیکی کے لیے آسانی کے لیے وہ اما اور لیکن مم بخلا جس نے بخل کیا وسطنا اور بے پرواہی برتی وقت دبا اور جھٹلایا بالحسنا نیکی کو بھلائی کو فسن یسر ہوں ان انقریب ہم آسانی دیں گے اس کو لوسرا تنگی کے لیے وما یغنی اور کس کام آئے گا انہو اس کو مال اس کا مال ازا تردا جب وہ ہلاک ہو گیا بے شک علینا ہمارے ذمہ لل ہدا البتہ ہدایت ہے وہ انا اور بے شک لنا ہمارے لیے لل آخرتا البتہ آخرت ہے ول اولا اور اولا دنیا اندر تو کم تو خبردار کیا میں نے تم کو نارن ایک آگ سے تلوا بھڑکتی ہوئی لا یسلاحا نہ داخل ہوگا اس میں الا الاشقا مگر بدبخت الزی جس نے کذبا جھٹلایا وطول اور منہ مو موڑ لیا وسن نہ بہا اور انقریب بچا لیا جائے گا اس سے التقا سب سے زیادہ پرہیزگار الزی وہ جو یؤتی دیتا ہے ماں لہو مال اپنا یا تزکا کہ پاکیزگی اختیار کرے و مال اور نہیں کسی ایک کے لیے ان دہو اس کے پاس من نعمتن نعمت میں سے تجزا جس کا بدلہ اسے دینا ہو البت مگر تلاش کرنے کو وجہ رب اپنے رب آلہ کی ذات رضا و لسا اور البتہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا سورت الدحا بسم اللہ الرحمن الرحیم ودا قسم ہے روز روشن کی واللیلی اور رات کی اذا سجا جب وہ ڈھانپ لے ما ودعا کا نہیں چھوڑا تجھ کو ربو کا تیرے رب نے و قلا اور نہ وہ ناراض ہوا ولل آخرت اور البتہ آخرت انجام خیر اللہ کا بہتر ہے تیرے لیے من الا آغاز سے ابتدا سے اولا صوفہ اور البتہ انقریب کا عطا کرے گا تجھ کو ربو کا تیرا رب فتر دا راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا الم یجد کا کیا نہیں پایا تجھ کو یتیمن یتیم فآوا پھر اس نے ٹھکانا فراہم کیا وجہ کا اور پایا تجھ کو دالن راہ بھولا فہدا تو اس نے ہدایت بخشی رہنمائی کی وجہ دکا اور پایا تجھ کو آلن مفلس فنا تو اس نے غنی کر دیا فمل یتیم تو لیکن یتیم کو فلا ہر پس نہ سختی کرو کرولا اور لیکن سوالی کو فلا تنہر پس نہ جھڑکو وہ اما اور لیکن بنعمت ربی کا اپنے رب کی نعمت کو فحدس پس بیان کرو سورت علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں نشرح ہم نے کھول دیا لکا تیرے لیے صدر کا سینا تیرا اور اٹھا لیا ہم نے ان کا تجھ سے وزرک بوجھ تیرا اللہ وہ جس نے انقدا توڑ دی زہرک تیری کمر و اور بلند کیا ہم نے لکا تیرے لیے ذکرک تیرا ذکر فن پس یقیناً مال اسری تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے انا بے شک مال اسری تنگی کے ساتھ یسرا آسانی ہے فضا پس جب فراغتا تم فارغ ہو جاؤ فن سب تو محنت کرو وہ الا ربی کا اور اپنے رب کی طرف فرغب پس راغب ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها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 كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى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

إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب